السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت یہ آج کل یہ جو گارک وغیرہ لے کے آتے کاروبار کے سلسلے میں دکان پہ مستری وغیرہ تو اس کو کمیشن دینا کیسا پرچیزر کو کمیشن دینا جی وہ گاگ لے کے آتا ہے مثال کے طور کے اوپر بولتا ہے میرا پہلے سے بات کر لیتا ہے کہ بھائی میرا اتنا رکھنا اتنا رکھنا یا پھر وہ گاہک عادت ہوتی ہے پتا ہے کہ بھائی یہ آدمی لے کے آئے گا اس کو دینا کمیشن ایجنٹ ہے وہ کسی کمپنی کا ملازم ہے اور اس کمپنی کے لیے خرید رہے ہیں یعنی وہاں کا پرچیزر ہے نہیں نہیں جیسے مثال وہ کہیں کام کرتا ہے تو آدمی کے ساتھ آیا ہے مال لینے کے لیے جیسے کارپینٹر ہے کارپینٹر جی، ایک جی۔ آپ اس کے مالک کے ساتھ آیا ہے مال لینے کے لیے تو اس میں چونا بھی تو لگتا ہوگا نا ریٹ میں ہاں لازمی ہو تو لازمی ہوگا یعنی ظاہری بات ہے اگر مثال کے طور پر دو سو روپے کی چیز ہے تو دو سو بیس روپے کی کر کے اس کو دیں گے وہ دیں گے تو اسی کے مطلب جس کے گھر کام کر رہا ہے اسی کا پیسہ اس کو ہاں۔ بیس روپے اسی سے کاٹ کے اس اس کو دے دیا جی تو یہ تو رشوت میں شمار ہوگا کہ اس کو آپ نے رشوت دی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں کمیشن دیں گے تو وہ برابر والی دکان سے لے لے گا تو دوسرے کا یعنی یہ کہ ایک تو جس کے گھر پہ کام ہو رہا ہے اس کا حق مار رہا ہے اس کے بیس روپے یعنی یوں تو آپ اگر دو سو بیس کی اس کو چیز بیچتے تو یہ جائز تھا مگر آپ نے صرف اس لیے بیس روپے اس کو دیے اس کو بیس روپے زیادہ چارج کر کے کیونکہ عاقدین کے درمیان ایک چیز پہ عقد ہو گیا کہ ایک چیز دو سو روپے کی ہے یا دو سو بیس روپے کی ہے تو آپ کا ویسے عقد ہو گیا تو دو سو بیس روپے میں آپ کو وہ چیز بیچنا ہے حلال ہے جائز ہے لیکن آپ صرف اس نیت سے اس کو دو سو بیس روپئے بیس روپئے زیادہ چارج کر رہے ہیں کہ میں اس کا پیسہ اس کو دوں گا تو یہ تو رشوت میں شمار ہوگا مگر وہ تو گاہک تو ڈیلنگ تو اس سے سیٹ سے ہو رہی ہے اس سے نہیں ہو رہی ہے سیٹ سے آپ کی ڈیلنگ ہو رہی ہے حضور لیکن اگر آپ اگر وہ ہماری مرضی ہے چاہے اس کو ہم دو روپے دیں تین روپے دیں کچھ بھی دیں لیکن دورف الشیاں بھی ازدادی ہاں چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں دن کی معرفت کرنی ہے تو رات کو دیکھے اندھیرا ہوتا ہے سفید رنگ کی معرفت کرنی ہے تو کالا دیکھے تو پتہ چلے سفید کیسا نکھرا ہوتا ہے تو اب جب اگر وہ آپ اس کو وہ وہ اماؤنٹ نہیں دیں گے تو کہاں جائے گا اس کارپینٹر کو اگر وہ اماؤنٹ آپ نہیں دیتے دو روپے تین روپے بیس روپے پانچ روپے تو وہ کہاں جائے گا آپ کی دکان سے مال لے گا نہیں لے گا تو کیا پتہ چلا تورف الاشیاء بھی ازداد اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے کہ وہ رشوت میں شمار ہو رہا ہے کہ اگر آپ اس کو یہ پیسے نہیں دیتے تو وہ نہیں لے گا آپ سے مال ہی نہیں لے گا کسی اور کے پاس لے جائے گا اور یہ بات بھی علت نہیں منائی جا سکتی کہ کہیں نہ کہیں سے تو لے گا تو میری سیل کیوں نہ ہو تو اگر کوئی نہ کوئی تو جلے گا میں کیوں نہ جلوں تو یہ تو کبھی کوئی نہیں مانتا نا تو اپنے آپ لیے جو ہے نا اچھا اچھی راہ چننی چاہیے اچھا موقف اختیار کرنا چاہیے واللہ تعالی عالم